عشق مجازی کے باعث جہاں انسان دیگر بے شمار گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے وہاں بس اوقات بلیک میلنگ کے ذریعے بھی اپنی آخرت کی بربادی کا سمان کرتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عاشق صاحب کے پاس اپنے محبوب کے کچھ محبت برے خطوط یا چاند ایسی تصویریں ہوتی ہیں جو ان کی سابقہ زندگی کے قابل اعتراض قربی تعلقات کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں اب حالات اب حالات کے اتار چڑھاؤ کی بنا پر ان دونوں کا قریب رہنا اور ملاقاتوں کا سلسلہ قائم رکھنا ممکن نہیں رہتا مثلا لڑکی کی مرضی کے برخلاف اس کے گھر والے اس کی شادی کسی اور مقام پر کر دیتے ہیں اس وقت شیطان اس عشق کے صادق کے دل میں شدید غصہ اور جذبہ پر انتقام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس مقصد کی تکمیل اس کے دل میں اس قسم کی باتیں ڈالتا ہے کہ دیکھ فلاں کتنی بے وفا نکلی اس کے تمام وعدے جھوٹے تھے وہ تجھے زبردست بے وقوف بناتی رہی اور تو الو بنتا رہا دیکھ لے اب خود کتنے آرام سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے جب کہ تو انگاروں پر لٹ رہا ہے اسے تیرے رنج و غم کا کوئی احساس ہے دیانداری سے بتا کیا ایسی خود غرض عورت کو آرام سے رہنے دینا چاہیے نہیں ہرگز نہیں بس جس طرح اس نے تیری زندگی برباد کی تو بھی اس کی خوشگوار زندگی میں زہر گھول دے یہ کوئی مشکل کام نہیں اس کا بہترین ذریعہ اس کا بہترین ذریعہ تیرے ہاتھ میں ہے اس کے خطوط اور تصاویر کس دن کام آئیں گی شاباش ہمت کر اور برے برے کام کو اس کے گھر تک پہنچا تاکہ آئندہ کوئی تجھ جیسے پرخلوص شخص کے ساتھ ایسا بھیانک مذاق کرنے کی ہمت نہ کر سکے شیطان کی طرف سے مسلسل ڈالے جانے والے یہ خطرناک وسوسے اور ایسے موقع پر کسی مخلص خیر خواہ کا میسر نہ آنا اسے عملی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے نتیجتاً وہ خطوط و تصاویر گمنام شخص کی طرف سے محترمہ کے شور تک پہنچائے جاتے ہیں اور ماضی میں کی گئی غلطیاں طلاق لڑائیاں جھگڑوں اور بے عزتی خدانوں کے درمیان قطع تعلق اور قتل و غرت تک پہنچا دیتی ہیں بلیک میلنگ کا یہی معاملہ بس اوقات عورت کی جانب سے بھی ہوتا ہے اور وہ بھی اس قسم کا لٹریچر استعمال کر کے اپنے سابقہ عاشق کے گھر میں بربادی کی بکھیر دیتی ہے عشق مجازی کی تباہ کاریوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد کبھی امید ہے کہ آپ بھی اس کا نام میٹھا ظاہر رکھنے کے بارے میں ہم سے سو فیصد اتفاق فرمائیں گے یقیناً جو عمل قیمتی وقت کے ضیاع ذہنی سکون کی تباہی و بربادی پڑھائی اور کاروبار سے دل اچٹ کر دینے بدنگاہی و زنا و خودکشی قتل و غارت جیسے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث کروانے دل کو سیاہ کر کے اللہ تعالیٰ کی برگاہ سے دور کرنے عبادات اور اس کی لذت سے محروم کرنے ذہن کو گندگی میں مبتلا کرنے بارگاہ خداوندی میں زبان شکوہ دراز کرنے اور اس کی نعمتوں کو حقیر جاننے کی ہمت فراہم کرنے فضول خرچی کے ذریعے شیطان کے بھائی کا لقب دلوانے نشے جیسے حرام فیل میں مصروف ہو جانے اور بلیک میلنگ کے ذریعے مسلمان بھائی کی اذیت و تکلیف کا سبب بن جانے وہ میٹھا زہر نہیں تو اور کیا ہے کیا اسے عبادت کا نام دیا جا سکتا ہے کیا اس کے باعث معذ اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا حصول ممکن ہے کیا اس کے بدلے میں امروز قیامت اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام و کرام کی دولت سے نوازا جائے گا کیا اس فعل میں مبتلا ہونے والے کیا اس فعل میں مبتلا ہونے والے کو شرف عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں شرفا عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیا اس کے ذریعے زمانہ ماضی کے جن لوگوں نے ظاہر شہرت شہرت حاصل کی کیا معاشرے میں ان کا ذکر ادب و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے امید ہے کہ سوائے پہلے کے بقیہ تمام سوالات کا جواب نہ ہی میں نہ میں ہی دیا جائے گا پھر جب یہ بات طے شدہ ہے کہ اس فعل میں سوائے دنیا و آخرت کے خسارے کے اور کچھ نہیں تو کیا یہ مناسب نہیں کہ اس عمل سے بچنے کے لیے سنجیدگی سے کوشش اختیار کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کا دامن ابھی تک محفوظ ہے کیا اسے ایسی احتیاطی تدابیر پر بار بار غور و تفکر نہیں کرنا چاہیے کہ جن کی برکت سے نفس و شیطان کا ان پر غالب آنا ممکن نہ رہے یقین رکھنا چاہیے کہ اس نفس کے لیے لذت و مزے سے بھرپور کام سے اپنے دامن کو بچانا یا محفوظ رکھنا فی زمانہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانے علی شان ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے اس پر سب سے عظیم دلیل ہے یہ جی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی عملی کوشش کے بغیر بھی ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھ سکتا ہے لیکن اس کی مشیت ہے کہ انسان کوشش کرے اور اس کے بہتر انجام کے بارے میں اللہ جل پر اللہ جل پر کامل بھروسہ رکھے لہٰذا اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر شخص کو سب سے پہلے ان اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ جو اس میٹھ زہر کا عادی بنانے کا سباب بن جاتے ہیں کیونکہ کسی بھی مرض کا علاج اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا سبب جب تک اس کا سباب پہچان کر دور کرنے کی کوشش نہ سبب کا باقی رہ جانا اچھی سے اچھی دوا بیکار اور بہترین سے بہترین ڈاکٹر کو ناکام کروا دیتا ہے اگر اس کھیل کا مستقل مستقل کردار بڑھنے کے اسباب پر غور کیا جائے تو عموماً درج ذیل امور ہی کار فرما نظر آتے ہیں نمبر ایک فی زمانہ نوجوانوں کے برے اور خلاف شرع کاموں میں ملوث ہونے کی غلباً سب سے بڑی وجہ گھر کے سرپرست کا اپنی اولاد کی دینی تربیت کی طرف سے غافل ہو جانا ہے یقیناً جب اولاد کو یہی معلوم نہ ہوگا کہ شریع لحاظ سے کیسے کسے دیکھنا جائز اور کس پر نگاہ ڈالنا حرام ہے تو اس کے ذہن پر تو اس کے ذہن میں نگاہوں کی حفاظت کا تصور کس طرح پیدا ہوگا پھر اگر علم پھر اگر علم حاصل ہو جائے کہ نامیرم پر ارادتاً نگاہ ڈالنا حرام ہے تب بھی اس گناہ سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے کہ جب کہ جب دل میں عز و جل کا خوف اور آخرت میں سخت گرفت کا یقین موجود ہو اور یہ دونوں چیزیں اپنے گھر میں دینی ماحول نہ ہونے کے باعث اکثر نوجوانوں کو حاصل نہیں ہوتی اس کا حل اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ انسان کچھ نہ کچھ مذہبی تعلیم ضرور حاصل کرے نیز ایسے لٹریچر کا کثرت سے مطالعہ کرے کہ جو مسائل کے ساتھ ساتھ آخرت کے عذابات کے بیان بیان پر مشتمل ہو نیز گناہوں سے پرہیز اور عبادت پر استقامت کے فضائل کا مطالعہ بھی اس معاملے میں بے حد ہمت و جذبہ پیدا کرے گا نمبر دو عشق مجازی کے فروغ میں غالباً سب سے اہم کردار فلموں ڈراموں نے ادا کیا ہے جب تقریباً ہر فلم و ڈرامے میں جن سے مخالف سے محبت کو زندگی کا لازمی حصہ قرار دیا جائے گا تو یقیناً آنے والی نوجوان نسل اس کا منفی اثر ضرور قبول کرے گی یہی وجہ ہے کہ اس جدت پسند معاشرے کا آزادی پسندی نوجوان اسکرین پر دیکھے گئے غیر اخلاقی مناظر کا سر عام پریکٹیکل کرنے میں مصروف عمل نظر آتا ہے سابقہ ادوار میں عشق و محبت بہت چھپ کر اور عمر کے ایک خاص حصے میں کیا جاتا تھا لیکن موجودہ دور میں بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسے نوجوان کہ جن کی ابھی پوری طرح مونچھیں بھی نہیں آئی ہیں دیوانے پن دیوانے بنے جن سے مخالف کا پیچھا کرتے ان پر آوازیں کستے اور محبت بھرے بے ربط خطوط لکھتے یا موبائل پر گھنٹ اتنی سی عمر میں اس قدر مہارت کسی استاد کی تربیت کا نہیں بلکہ میڈیا کی قلب و ذہن کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لینے والی نشریات کی مرہون منت ہے جب ماں باپ تربیت سے غافل اور فلمی ڈرامے اپنے کردار ادا کرنے میں کامل ہوں تو نوجوان نسل کا یوں بے روا روی کا شکار ہونا غالباً قابل تعجب نہیں اس مصیبت سے نجات کے لیے ماں باپ کو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرنا ہوگی نیز اسکولوں کالج اور یونیورسٹی میں ٹیچرز بھی اس سلسلے میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خود نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے مناظر کے دیکھنے سے خود کو بچائیں کہ جن سے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ترغیب پیدا ہو اور نفس و شیطان کی اطاعت کا جذبہ ترقی کرے اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بھی کسی کی داستان عبرت اخباروں اور رسائل کی زینت بن کر دوسروں کے لیے لیے سبب نصیحت بن رہی ہو نمبر تین عشق مجازی کے سمندر میں غوطہ زن کروانے میں حمزہ دوستوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے راکم اس قسم کے دوستوں کو دوست قرار دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے کیونکہ جو شخص دوستی کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور نفس و شیطان کی اطاعت کی طرف مائل کرنے کی کوشش فاستہ میں مشغول ہو وہ یقیناً دوست نہیں بلکہ لباس سے دوستی میں ایک نادان دشمن ہے بلکہ کھلے دشمنوں سے زیادہ خطرناک دشمن ہے کیونکہ خطر کیونکہ دشمن بدنگ بدخواؤں کی طرف سے پہنچنے والے خطرات کے پیش نظر انسان کچھ نہ کچھ حفاظتی اقدامات کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ان جیسے نادانوں پر اعتماد کاملہ کی بنا پر غفلت قلب کو ڈھانپے رہتی ہے اور یہ اعتماد رکھنے والا آہستہ آہستہ تباہی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اس قسم کے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے والا جب بغورانے بغور ان کے بیان کردہ کارنامے سنتا ہے تو لاشوری طور پر اس کے دل میں بھی اس فعل کے ارتکاب کا شوق پیدار ہو جاتا ہے پھر جب اس بیداری شوق کی اطلاع ان مخلص دوستوں کو ملتی ہے تو شوق میں اضافے کے اسباب پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ شکار پھنسانے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں اگر انتخاب پہلے ہی ہو چکا ہو تو مبارکباد کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا جاتا ہے درمیان میں کچھ مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اس کے حل کے لیے مفید مشورے دیے اور عملی تعاون کے اقدامات کیے جاتے ہیں کسی قسم کی کامیابی کی اطلاع ملے تو شاباش بھی دی جاتی ہے اگر شکاری اس میدان میں نیا نیا ہے اور کسی سبب سے اس کام میں جھجک محسوس کر رہا ہے تو تانوں کی بوچھاڑ کر کے اس کی غیرت عشق کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے حتیٰ کہ یہ چھلنے جگر اس مقصد عظیم میں کامیابی کو اپنے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا لیتا ہے غرض کا ہر طرح حوصلہ افزائی کر کے دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کی جارم دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا جاتا ہے اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب یہ نیا پنچھی مشن میں ناکامی کے باعث کسی بڑے چکر میں پھنس جائے تو پھر یہ دوست اپنی شکل دکھانا بھی گوارہ نہیں کرتے اس مسئلے کا حل فقط یہی ہے کہ اس قسم کے تمام دوستوں سے فوراً جان چھڑائی جائے اور ان کے بجائے نیک پاکیز ذہن اور اخروی لحاظ سے مخلص دوست تلاش کیے جائیں فی زمانہ ایسے دوستوں کا ملنا ناممکن ہے تو مشکل ترین ضرور ہے لیکن اگر واقعی جذبہ صادق ہو تو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن کامیاب کامیابی ضرور قدم چومیں گی نمبر چار ناول جا ناول ڈائجسٹ اور عشق کیا کہانیاں بھی نہ صرف غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کو اس طرح کی جان مائل کرتی دکھائی دیتی ہیں بلکہ شادی شدہ خواتین و حضرات بھی ان کے اثرات سے محفوظ نہیں اثر قبول کرنے کے اعتبار سے کیفیت کل انسان مختلف ہوتی رہتی ہے چنانچہ بعد اوقات موٹی موٹی کتابیں بھی اثر ہو جاتی ہیں لیکن کسی کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ دنیا دل میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور کبھی بہت کچھ سننے کے باوجود باطنی لحاظ سے کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی لیکن کسی جگہ لکھا ہوا مختصر سا جملہ قلب و ذہن کی کایا پلٹ دیتا ہے لہٰذا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کام ہمارا ذہن دوستوں کی صحبت اور ان کی نقصان دہ باتیں نہیں کر پاتی وہ کم ڈائجسٹوں میں لکھے ہوئے جملے کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کبھی لکھی کبھی کبھی لکھی کوئی بات ایسی نفیس و دلکش محسوس ہوتی ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد انسان اپنے اطراف سے بالکل بیگانہ ہو کر بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتے رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے پھر پڑھے ہوئے یہ جملے اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں اور بس اوقات ان میں پوشیدہ پرکش دعوت اور رہنمائی اسے ایسے کاموں کی طرف لے جاتی ہے جو آئندہ زندگی میں طویل طویل رنج و غم کا سبب بن جاتے ہیں اس مقام پر رقم ان ماہرین ان مہرین کی خدمت میں بھی دعوت فکر و محاسبہ پیش کرنے کی جسارت کرے گا کہ جو تھوڑی سی شہرت اور قلیل سرمایہ کے پیش نظر فرضی کہانیوں کی شکل میں گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا راستہ دکھانے پر میں قطن عارف و عرو و خوف محسوس نہیں کرتے آر اور خوف محسوس نہیں کرتے انہیں درج ذیل حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دیر غور و تفکر کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کا سمان کرنا چاہیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص برا طریقہ جاری کرے گا اور لوگ اس پر عمل کریں تو اس پر اس کے جاری کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی تحریری بے اعتدالی کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے دینی کتب کے مطالعے کا شوق بڑھانا بہت ضروری ہے اور زیادہ بہتر رہے گا کہ ابتدا میں اصلاحی موضوعات پر مشتمل لٹریچر زیر مطالعہ رکھا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ان کتب کی چاشنی کا مزہ حاصل ہو گیا تو دیگر رسائل کا پھینک پھیکا پن کبھی متاثر نہ کر سکے گا نمبر پانچ عشق مجازی کی سب سے بڑی بنیاد نگاہ کی آزادی کو قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا اس کا سبب عموماً وہ نگاہ بنتی ہے جسے آزاد چھوڑتے ہوئے انجام کی پرواہ نہ کی گئی تھی چنانچہ جب نگاہ کسی حسین عورت پر پڑ جائے اور یہ دیکھنے والا مضبوط قوت ارادی سے خالی ہو تو دل کو قابو میں رکھنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے آپ نے ماقبل میں بہت سے واقعات ملاحظہ فرمائے انہیں ذہن میں لا کر غور فرمائیں تو اب آسانی محسوس کریں گے کہ صرف ایک نگاہ غلط نے زندگی میں کیسے کیسے زندگیوں میں کیسے کیسے انقلاب پیدا کیے ہیں اور آزادی اور آزاد چھوڑی گئی فقط ایک نظر کس قدر فطروں کا باعث بنی اور اس سے پیدا ہونے والی غفلت نے کتنے انسانوں کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان نفوس کو قابو میں رکھو یہ شر کی دعوت دیتے ہیں گناہ چھوڑ دینا توبہ قبول کروانے سے زیادہ آسان ہے کئی شہوانی نظریں اور گھڑی بھر کی لذتیں طویل غم کا باعث ہوتی ہیں نظر کی حفاظت کا شعور پیدار کرنے کے لیے علاج کے عنوان کے تحت بہت کچھ درج کیا گیا ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں نمبر چھ دینی تربیت کا فقدان برے دوستوں کی صحبت فلمیں ڈرامے ناول ڈائجسٹ اور آوارہ نظری تو کسی نہ کسی طرح عشق مجاز کا سبب بنتے ہی رہتے ہیں لیکن اب مخلوط طرز تعلیم نے تو رہی سے کثر بھی پوری کر دی ہے ایسے اسکولز کالجز یونیورسٹیز اور ٹیوشن سینٹرز کے جن میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہوں وہاں نگاہ کی حفاظت کا تصور اللہ بے وقوفی تصور کیا جاتا ہے تن اس کی وجہ سے معاشرے میں کس قدر بگاڑ پیدا ہوا یہ کسی شعور پر مخفی نہیں ایسے والدین یقیناً بے حد باعث حیرت ہیں کہ جو خود کو مسلمان کے حلوان اسلامی اقدار کی قدر کا دعویٰ کرنے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول اور کالج کالج موجود ہونے کے باوجود جوان بچیوں کو مذکورہ قسم کی طرز تعلیم رکھنے والے مقامات پر بھیجنے میں بالکل اور محسوس نہیں کرتے شاید آج کا مسلمان بھی سابقہ قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بہت بڑے اور اچانک آ جانے والے عذاب کا منتظر ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے غز و غضب سے محفوظ رکھے آمین نمبر سات انسان کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا سب سے بڑا سبب نفس و شیطان کی اطاعت ہے ان بہرحم دشمنوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلمان کے ایمان کی تباہی کا سمان کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنوا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا ترجمہ شیطان تو تمہیں محض برائی بے حیائی اور اس اور اس بات کا ہی حکم دیتا ہے کہ اللہ کی جانب اس بات کو منسوب کرو جس کا تمہیں علم نہیں اور نفس کے بارے میں ارشاد ہوا بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے عشق مجاز کے سلسلے میں عشق مجاز کے سلسلے میں بھی لڑکا لڑکی کے قلوب میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی محبت کے جذبات پیدا کرنا اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے مشورے دینا انہیں دنیا و آخرت کے خطرات سے بے وقوف کرنا اور بادنگاہ سے زنا تک پہنچا دینا ان دونوں کی پرخلوص کوششوں کا نتیجہ ہے اس سبب سے مقابلے کا طریقہ اور اس میں آسانی کے حصول کے لیے علاج کے تحت بیان علاج کے تحت تفصیل کا بغیر مطالعہ فرمائیں بیان کردہ تفصیل کا مطالعہ یقیناً ایک حساس و گزار دل میں عشق مجازی سے دوری کا شعور پیدا کرنے کے لیے کافی ہے لیکن فقط شعور کی بیداری تک محدود رہنا نجات و حفاظت کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی لازم ہیں جن کی رعایت دنیا و آخرت میں ذہنی کو قلب سکون اور مزید انعامات الہیہ کے حصول کا سبب بنیں گی